پتھروں کی بارش مکہ سے چند کوس کے فاصلے پر طائف کی بستی ہے جو اپنے شاداب بغیچوں لہلہاتے کھیتوں اور کے لیے بہت مشہور ہے طائف ملک حجاز کا کشمیر ہے گرمی کے زمانے میں حجاز کے روسا وہاں قیام کرتے ہیں تاکہ جھلسا دینے والی ہواؤں کے تماچوں سے بچے رہیں طائف کے آس پاس کی زمین بہت زیادہ زرخیز ہے پھل اور ترکاریاں تو خاص طور پر خوب پیدا ہوتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیام حق کی تبلیغ کے لیے پیدل چل کر طائف پہنچے طائف کے سب سے بڑے رئیس اب لیل پر اسلام پیش کیا اور اس کے بعد عام طور پر واض و تلقین فرمانے لگے اس درس ہدایت میں خدا کی بڑائی بت پرستی کی مذمت برائیوں سے باز رہنے کی تاکید اور اچھائی کی زندگی گزارنے کی دعوت تھی انتہائی شیریں لہجہ نرم الفاظ دل نشین تقریر مگر طائف کے لوگ مکہ والوں سے کم ظالم اور حق ناشناس نہ تھے ان کم وقتوں نے اپنے غلاموں اور چھوکروں کو آپ کے خلاف اکسا کر پیچھے لگا دیا سرے بازار آپ کو گالیاں دی گئیں برا بھلا کہا گیا اور پھر پتھروں کا میں برسایا گیا یہاں تک کہ حضور کے پائے مبارک خون میں بھر گئے یہ منظر بڑا ہی دردناک تھا سورج کی آنکھ سے خون ٹپکا پڑ رہا تھا در و دیوار کانپ کانپ جاتے سینے گیتی سے دل دوز آہیں نکل رہی تھی شجر و حجر کی زبان پر فریاد تھی ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا انسان انسانیت کا محسن اعظم اور خدا کا سچا رسول بھلائی کی باتیں بیان کر رہا تھا لوگوں کو اندھیرے کی سمت سے روشنی کی طرف بلا رہا تھا اور دوسری طرف اس کے جواب میں پتھر برسائے جا رہے تھے رسول خدا زخموں کے سبب زمین پر گر پڑے آپ کے خدام بازو پکڑ کر کھڑا کرتے اور چلنے لگتے تو وہ نامراد اور زیادہ تیزی اور بے دردی کے ساتھ پتھراؤ کرتے یہاں تک کہ حضور پھر زمین پر بیٹھ جاتے آپ کی یہ حالت دیکھ کر طائف کے لونڈے تالیاں بجا بجا کر ہستے حضرت زید بن حارثہ نے رسول اللہ کے بچانے کے لیے اپنا سینہ سپر کر دیا اور پتھروں سے اس جان قادم کا سر پھٹ گیا موت اور تباہی و ہلاکت کے فرشتے انتظار میں تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اہل طائف کے لیے بد دعا نکلتی ہے اور خدا کا حکم پا کر طائف کی سرزمین کو ہم دھویں کی طرح اڑائے دیتے ہیں محمد کے لہو کی ایک ایک بوند کا ہم انتقام لے کر رہیں گے ایک ایک درشت فقرے کا جواب دیا جائے گا آد و سمود کی قوموں سے زیادہ برا حشر کر کے چھوڑیں گے ان طائف والوں کا سید عالم کی توہین سے اور بڑھ کر جرم کیا ہو سکتا ہے مگر رحمت العالمین کی زبان حق سے ایک لفظ بھی بد دعا کا نہ نکلا اپنے اللہ سے ظلم و زیادتی کا آپ نے ذرا بھی شکوا نہیں کیا صبر و استقامت اور توکل اللہ کی ایک ایسی مثال قائم کی جس کے ذکر سے تمام اگلی پچھلی تاریخیں قالی تھی طائف والے اپنی کامیابی پر بہت نازان تھے کہ ہم نے اپنے معبودوں کی توہین کا آج خوب جی کھول کر بدلہ لے لیا وہ بہت نڈر ہو گئے تھے اور اپنے کیے پر ذرا بھی پشیمان نہ تھے آپس میں کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ ذرا ذرا سے چھوکرے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور پتھر برساتے ہیں مگر اس کا خدا نہ تو اسے بچاتا ہے اور نہ اس کی مدد کے لیے آسمان سے کسی فرشتے کو بھیجتا ہے یہ ان کی قام خیالیاں اور غلط فہمیاں تھیں باطل صدا سے اسی طرح کے دھوکوں میں خوش رہتا آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے پاؤں زخموں سے چور تھے طائف کی ٹھنڈی سے چوٹوں میں ٹیس ہوتی تھی اور راستے کی گرد و غبار نے زخموں کو اور زیادہ تکلیف دہ بنا دیا پھولوں کی آواز بدن پر جراحتیں لے کر آپ مکہ پہنچے کفار مکہ آپ کی نقل و حرکت کی خبر رکھتے تھے کہ آج کیا کہا کس سے ملاقات ہوئی کس پر کیا اثر ہوا طائف کے واقعے کی اطلاع سے وہ بہت خوش ہوئے اور طائف والوں کے اس ظلم کو خوب سراہا ان کے بڑے بڑے نوجوان قریش کو غیرت دلاتے کہ تم سے زیادہ بہادر اور غیرت مند تو طائف کے چھوکرے نکلے جنہوں نے محمد ابن عبداللہ کی سر بازار توہین کی اور ان کی بات کسی کو نہ سننے دی غموں کا سال ان تمام مخالفتوں اور عداوتوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا جو اس دین حق کو قبول کر لیتا وہ اپنی جگہ خود پے کر تبلیغ اور مجسم ہدایت بن جاتا مکے کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اسلام کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی اسلام کی اس ترقی کو دیکھ کر کفار قریش بہت دل ملائے کہ محمد ابن عبداللہ کا پیام تو کسی طرح نہیں رکتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پودا تو مخالفتوں کے آندھیوں میں اور جڑ پکڑتا اور پھیلتا چلا جاتا ہے اور یہی نہیں اس دین میں نہ جانے کیا لذت ہے کہ جس نے اسے قبول کر لیا بس وہ اسی کا ہو لیا مسلمان سر راہ پٹتے ہیں زخم کھاتے ہیں گھر والے انہیں کھانا کپڑا تک نہیں دیتے مگر یہ لوگ ایسے دھن کے کے پکے ہیں کہ ان تمام سختیوں باوجود محمد ہی کا کلمہ پڑھے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایان قریش جمع ہوئے کس کام کے لیے کیا کسی کے یہاں دعوت تھی کسی بادشاہ یا حاکم کے دربار میں سفارت بھیجنی تھی تجارتی سفر کے لیے مشورہ ہو رہا تھا نہیں ان میں سے کوئی بات نہ تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہی ہلاکت اور آپ کے پیام کو ناکام بنانے کی تدبیر سوچنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کانفرنس منعقد ہوئی تھی بہت کچھ سوچ بچار اور قیل و قال کے بعد آخر یہ طے ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پورے خاندان کے ساتھ کسی جگہ محصور کر کے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے کھانے پینے کی چیزوں کی جب بندش ہوگی تب بنو ہاشم بھوک پیاس کی تاب نہ لا کر ہماری ہر شرط مان لیں گے قوم کا دباؤ بہت بری چیز ہے اچھے اچھوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں منصور بن اکرما نے تمام قبائل کی طرف سے ایک معاہدہ لکھا جب تک محمد ابن عبداللہ کو بنو ہاشم قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں اس وقت تک بنو ہاشم سے نہ کوئی بیاہ شادی کرے گا نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت ہوگی نہ ان سے کوئی بولے چالے گا اور نہ اس والوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز جانے دے گا یہ معاہدہ اونٹ کی کھال پر لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تاکہ تمام مکہ اس سے آگاہ ہو جائے جو شخص اس معاہدے کو پڑھتا وہ دوسرے سے ذکر کرتا اور دوسرا تیسرے سے اس طرح تمام مکے میں اس کی شہرت ہو گئی کہ بنو ہاشم سے ملنا جلنا معاملت کرنا اور انہیں کھانے پینے کی چیزیں دینا بہت بڑا قومی جرم ہے قبیلوں کے تمام سردار اس معاہدے میں شریک ہیں اس لیے ہر قبیلے والے پر ان شرائط کی پابندی ضروری ہے ابو طالب اپنے خاندان سمیت شعب ابی طالب میں پناہ گزی ہو گئے ایک طرح کی قید تھی اس گھرانے کے کسی آدمی سے کوئی قریشی بات چیت نہ کرتا گلیوں کے موڑوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے کہ کوئی شخص ترس کھا کر کھانے پینے کی کوئی چیز بنو ہاشم تک نہ پہنچائے شعب ابی طالب سے آنے جانے والوں کی نقل و حرکت پر کڑی نگرانی رکھی جاتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کئی کئی وقت کے فاقے گزرنے لگے صحابہ کرام بھوک سے بے تاب ہو کر درختوں کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرتے ایک صحابی کو اتفاق سے گلی میں ایک سوکھا چمڑا مل گیا انہوں نے پانی میں بھگو کر اسے کوٹا اور جب خوب نرم ہو گیا تو اسے حلق سے اتار لیا ہاشمی گھرانے کے پھول سے بچے بھوک کی تاب نہ لا کر روتے تو ان کی آوازیں سن سن کر کفار قریش خوش ہوتے ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دیتے کہ قبائل قریش نے اس معاہدے کی پابندی کر کے قومی عظمت کو دوبالا کر دیا اگر ہم سب میں اسی طرح جہتی اور یکا رہا تو بنو ہاشم مجبور ہو کر ہمارے آگے جھک جائیں گے معاشرتی مقادے کی مار بہت بری ہوتی ہے آ کر کب تک ان سختیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے وہ وقت بہت قریب ہے کہ ابو طالب اپنی سفید داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر کہتے ہوں گے کہ بھائیو میرے خاندان کی قطع معاف کر دو یہ لو محمد ابن عبداللہ کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں ان کو چاہے قید میں رکھو یا قتل کر ڈالو پورے تین سال اسی عالم میں گزر گئے پریشانیوں کی کوئی انتہا نہ رہی مصیبتوں کی حد ہو گئی مکے کی بھری بستی میں بنو ہاشم بیگانوں بلکہ اچھوتوں اور قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے بے کسی اور قسم پرسی کی زندگی ایسی زندگی جس کے مقابلے میں آدمی خود کشی کو ترجیح دینے پر مجبور ہو جاتا ہے قریش نے بنو ہاشم محمد اور اصحاب محمد کو ایک دانے کے لیے ترسا دیا صلی اللہ علیہ وسلم مگر ان کے سبات عزم میں فرق نہ آیا بھوک و پیاس کی حالت میں بھی وہ اپنے خدا کی حمد و سنا کرتے رہے ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کسی مسلحت کی آڑ لے کر صلح کر لیتا مگر یہاں مرنا قبول تھا مگر اپنے مقصد سے سر منہ تجاوز کرنا گوارا نہ کیا یہاں تک کہ اندوہ مصیبت کے تین سال بھی بیت گئے اور کفار قریش کے سوشل بائیکاٹ کا بھرپور وار بھی اونچا نکلا ابو طالب کا بڑھاپا تھا غموں نے ان کو اور نڈھال کر دیا بھتیجے کی حمایت کے سبب ساری قوم مخالف ہو گئی تھی بوڑھی کمزور ہڈیاں تھی کب تک بار غم اٹھاتی ایک بار بیمار پڑ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیق چچا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ابو طالب نے آپ سے کہا یا ابن ام جس خدا نے تجھے رسول بنا کر مبوس کیا ہے اس سے میرے اچھے ہو جانے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتا حضور نے چچا کی اس خواہش کا اشارہ پا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی دعائے محمد کے قیر مقدم کے لیے خود دوڑی ہوئی آئی اور ابو طالب تندرست ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم ان میں توانا ہی آ گئی جیسے ان کے نحیف جسم میں کسی نے نئے سرے سے جان ڈال دی ہو خوش ہو کر بولے بتیجے خدا تیری بات مانتا ہے اس پر حضور نے فرمایا امی اگر آپ بھی خدا کی بات مان لیں اور اس کے کہے کو پورا کر دکھائیں تو وہ بھی آپ کا کہا مانے چند دن اچھے رہ کر ابو طالب پھر بیمار پڑے زندگی کا آفتاب سچ مچ لبے بڑھاپے کی اور موت چھانکنے لگی سانس کا ڈورا اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ بس ذرا سے جھٹکے کی دیر تھی پھر قصہ پاک تھا دنیا میں ہر دکھ کا علاج اور ہر درد کا مداوع موجود ہے مگر موت کا کوئی علاج نہیں ابن مریم کی مسیحا نفسی بھی مرض الموت کو مداوع نہیں کر سکتی اس منزل میں آ کر ہر کوئی مجبور اور بے دستپا ہو جاتا ہے اس راستے میں قدرت شاہ و گدا اور عالم و جاہل کے ساتھ بالکل ایک سا برتاؤ کرتی ہے موت کا فرشتہ آہنی قلعوں میں بھی پہنچ جاتا ہے اس آسانی کے ساتھ جس طرح جھونپڑیوں میں پہنچتا ہے ملک الموت کا وار کا توڑ کسی کو نہیں معلوم اس کے پنجے سے کسی کا حلقوم بھی محفوظ نہیں رہ سکتا ابو طالب کی بیماری نے قدر طول کھینچا مکہ کے رسم و رواج کے مطابق دوا دارو بھی ہوئی مگر قدرت ان کی زندگی کے منشور پر قاتمے کی مہر لگا چکی تھی آخر کار بوڑھے ابو طالب نزا کی ہچکیاں لے کر موت کی ابدی نیند سو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیق و غم گسار چچا کی موت کا غم ہونا ہی چاہیے تھا مگر کفار قریش کے گھروں میں خوشی کے چراغ جل رہے تھے اور جشن مسرت ہو رہا تھا کہ آج محمد کا سب سے بڑا سہارا جاتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی حمایت جو آج تک ابن عبداللہ کے کام آتی رہی اب موت نے چھین لی مٹا دی بلکہ فنا کر دی اول تو محمد چچا کی موت سے خود ہی قاتل ہو گئے ہوں گے اور ان میں پہلا سا جوش نہ رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب بھی انہوں نے پہلے کی طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھی تو ہم ان کا زور توڑ کر رکھ دیں گے یہ ابو طالب کا منہ تھا جو ہم محمد ابن عبداللہ کی تھوڑی بہت رعایت کر جاتے اب ان کا ساتھ کسی قسم کی رعایت درگزر چشم پوشی اور مروت روانہ رکھی جائے گی چچا کی محبت بھتیجے کے لیے ہر جگہ سپر بن جاتی تھی مگر اب خود وہ سپر ہی ٹوٹ گئی یہ ان لوگوں کی بھول کم نظری اور کوتا ہندیشی تھی قدرت ان کی باتوں پر ہنس رہی تھی کہ ارے نادانو محمد کا بھروسہ ابو طالب پر نہیں خدا پر تھا ابو طالب مر گئے مگر خدا زندہ ہے ہاں ہاں تمہاری آنکھوں نے ابو طالب کی موت پر محمد کو مغموم و افسردہ دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ غم اور افسردگی اس لیے نہیں تھی کہ محمد بے سہارا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قرابت خون تعلقات اور فطری لگاؤ کا غم تھا تم نے محمد کے غم کو اپنے دنیاوی اور غرض مند غموں کے پیمانوں سے ناپنے کی غلط کوشش کی یاد رکھو جان لو اچھی طرح سمجھ لو کہ محمد کو دنیا میں کسی سہارے اور وسیلے کی ضرورت نہیں جس خدا نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے وہی اس کا محافظ نگہبان اور سب سے بڑا سہارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری اس دنیا کے سہارے تو کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور ہے ذرا اونچ نیچ ہوئی اور یہ دھاگے یا تو بکھر گئے یا ٹوٹ گئے مگر خدا کا سہارا نہیں ٹوٹ سکتا غم اور مصیبتیں تو اس تعلق رابطے اور سہارے کو اور مضبوط بناتی ہیں غم سے دل میں خاص گداس پیدا ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اس نے ان مقدس نفوس کو جن سے دنیا کی اصلاح اور رہبری متعلق کی ہے غموں مصیبتوں پریشانیوں اور سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے عیش و تنام کی فضا ہدایت و اصلاح کے مقدس پودے کے لیے سدا ناسازگار ثابت ہوئی ہے دوسرے کا غم وہی شخص اچھی طرح جان سکتا ہے جو خود غم و علام کا شکار رہا ہو بھوک کی شدت اور تکلیف سے پوچھئے یہ شکم سیر اور پیٹ بھرے سے کیا جانے جس کسی کی بوائی بھی نہ پھٹی ہو وہ غم نادیدہ پرائی پیڑ کیا سمجھے ابو طالب کی موت کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار شریک حیات حضرت القبرا چند دن بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئی آگے پیچھے ایک چھوڑو دو غم خوار اور شفیق عزیزوں کا اٹھ جانا کوئی معمولی حادثہ نہ تھا غموں کے دو پہاڑ تھے جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے ابن عبداللہ پر ٹوٹ پڑے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غموں کو صبر اور شکر کے سہارے برداشت کر گئے اللہ تعالی نے صبر کی بشارت اور اپنے وعدے میت سے آپ کے دل کو تھاما مگر کسی سانحے کو محسوس کر کے اس سے متاثر ہونا انسانی فطرت ہے آپ پر بھی دوہرے دوہرے حادثوں کا اثر ہوا اس سال کو آپ عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے ابو طالب کی موت پر ہی کافروں نے خوشیاں منائی تھی قتیجہ کے انتقال نے ان کی مسرتوں میں اور اضافہ کر دیا دشمنی آدمی کو بہت تنگ دل اور بے رحم بنا دیتی ہے یہاں تک کہ اپنے حریف اور مد مقابل کی پریشانی اور مصیبت زدگی پر دکھ کی جگہ خوشی ہوتی ہے کافر سمجھ رہے تھے کہ محمد کے غمقار دوست عزیز اور تمام سہارے ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں بس کوئی دن میں یہ ترکی تمام ہونے والی ہے جو نبی اپنے شفیق چچا اور غمگسار بیوی کو موت سے نہ بچا سکا وہ اپنے دین اور اس کے ماننے والوں کو کیا بچا سکے گا آسمانوں کی قبر دینے والا زمین کی مصیبتوں کو نہیں ڈال سکتا نادانی کے زن جہالت کے اندیشے